نمبر آٹھ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ او نسرا نجن في كتابه یقولفی کتابی الناس حج علن من استطاع منصف صبیلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اور یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج فرد فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولی اللہ علّہ سکھ البعت منصطفیٰ علیہ صبیلہ